حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ وقت پھر کہتے وجہ تو وجہیا یہاں یہاں سے لے کر سبحانک و بحمدک تک یعنی میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا سب کچھ چھوڑ کر اسی کا ہو چکا ہوں اسی کا فرما بردار ہوں اور مشرک نہیں یقیناً میری نماز میری دیگر عبادات میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اے اللہ تو ہے حقیقی بادشاہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک ہے اور سب تعریفوں کا مالک ہے پھر قرآت فرماتے سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو ننانوے